حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استحاضہ آتا تھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول استحاضے کے مرض میں مبتلا ہوں میں کبھی پاک نہیں ہوتی تو کیا نماز چھوڑ دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو رب کا خون ہے حیض نہیں جب حیض آنے لگے تو نماز چھوڑ دیا کرو اور جب وہ رک جائے تو خون کے اثرات دھو لو یعنی غسل کر لو اور نماز کے لیے وضو کرو کیونکہ یہ رق کا خون ہے حیض نہیں راوی سے کہا گیا حیض کے اختتام پر غسل ہوگا تو اس نے کہا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کر سکتا امام ابو عبد الرحمان نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ حماد بن زید کے علاوہ کسی راوی نے اس حدیث میں وہ یعنی وضو کرو کے الفاظ ذکر کیے ہوں جبکہ اس حدیث کو ہشام بن عروہ سے بہت سے راویوں نے بیان کیا ہے مگر کسی نے یہ لفظ ذکر نہیں کیا سنن نسائی حدیث نمبر دو سو اٹھارہ